بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالی کا نام جڑو بے با مہربان مچھنے مالو ہے تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم اس کتاب کو نازل کرنو اللہ تعالی کی طرفوں ہیں جڑو غالب تے حکمت والو ہیں أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کتاب تھارے در پر حق نازل کی ہے تو تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو عبادت نہ اس سے واسطے خاص کر گئے ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار سنو عبادت نیش اللہ تعالیٰ واسطہ ہی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کارساز بنا لیا ہیں وہ کہیں جی ہم تے انہ کی چھڑی اس سے واسطہ عبادت کران تانجے یہ ہونا رتبہ ماں اللہ تعالیٰ کے نیڑے کر چھوڑیں بے شک اللہ تعالیٰ انہا بشکار فیصلو کر دیا گو جس گل میں یہ اختلاف کر رہے ہیں بلا شبہ اللہ کسی اس آدمی نے ہدایت نہیں دیتو جڑو چھوٹو تنا شکر ہوئے لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار جے کہ اللہ کسے نہ پوت بنانو چاہتو تو اپنی مخلوق بچوں جس نہ چاہتو چن لے تو ور وہ پاک ہے وہ اللہ ایک ایک لوئی ہے سب ور غالب ہے خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار اسم السارة أسمام اسمان تے برحق منايا وي رات تیاری پر پلیٹ چھوڑے تو وہی تیاری نہ رات پر پلیٹ دے تو اس سے نے دی اور چند کم ملایا وائیں ہر ایک ایک متھیا ہوا وقت تھوڑی چل تو جا رہے وے سنو وہی غالب ہے بخشش کرنا لو ہے خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون تم ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کو جوڑو پیدا کیو تو اس سے نے تھارا واسطے مال چوکھر گا اٹھ جوڑا پیدا کیا وہی تونا تھاریاں مانگا شکم پہلا ایک طرح پھر دو ترے انہیریاں گئے اندر بناوے یہی اللہ تنو پالن آلو ہے اس سے کی بادشاہی ہے اس نے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر تم کیاں پھیریا جا رہے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور جے کرے تم کفر گا تا اللہ تعالیٰ نہ تھاری کوئی محتاجگی نہیں تو وہ اپنا بندہ واسطہ ہے کفر نہ پسند نہیں کرتو تو جی تم شکر کریں گا تو وہ اس نہ تھارا واسطہ پسند کرے گو تو کوئی پہار چاہنا لو کسی دوجہ وہ پہار نہیں چاہسیں پھر تم نے اپنا رب کھولا ہی مڑ گئے جانو ہے پھر وہ تم نے دس دیا گو تم جو بھی کریں میں تھا پھر وہ تم نے دس دیا گو تم جو کچھ بھی کریں میں تھا وہ تھارا دلنا گا تیتا نہ خوب جانے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ وجعل لله أندادا ليضلها عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار تو جس ویلا انسان ور کئی مصیبت آ جائیں وہ دل نال اپنا رب در متوجہ ہو گئے اس سے اگے دعا منگے پھر جد وہ اسنا اپنے کولوں کئی نعمت عطا فرما دے تا انسان اس نہ بھول جائے جس واسطے پہلا دعا منگے تھو تو اللہ تعالیٰ کا شریک منن لگ جائے تانجے ہو رہا نہ اس رستہ تے گمراہ کرے تم فرما دیو کچھ تیارا اپنا کفر تے نفو کھٹ لیو چھیکڑ چھیکڑ تے تم دوزخیاں میں ہی گو أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب کیوں جو بندو چنگو ہے یا وہ جڑو رات ویلے سجدہ تے قیام کر کر گئے اللہ تعالی کی عبادت کریں وہ آخرت ڈر تو رہے تو اپنا رب کی رحمت کی آس رکھیں تم پوچھو کیوں وہ لوگ جنہ کو علم ہے تو وہ لوگ جڑا کچھ نہیں جانتا برابر ہو سکیں گل یہ ہے یہ نصیحت تے بس عقل الا ہی حاصل کریں قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تم فرما دیو او میرے ایمان والے بندیو اپنا رب تے ڈرتا رہو انہاں لوکاں واسطے جڑا اس دنیا میں نیکی کریں ان وقت چنگو بدلو ہے تو اللہ تعالیٰ جی زمین کھلی ہے بلا شبہ صبر کرن آلانا انہا وہ بے حساب ثواب ملے وہ قل انی امیت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو منا حکم دیتو گیو ہے جو ہوں عبادت نہ اس سے واسطے خالص کر گئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں وَأُمِرْتُ لِيَنَّكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ تو منا حکم دیتو گئے ہوئے جو ہوں سانہ تے مورے فرما بردار بن جاؤں قُلْ إِنِّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم تم فرما دیو کہ جے ہوں اپنا رب کی نافرمانی کروں تا منا ایک بڑا دن کا عذاب ہو ڈر ہے قل اللہ اعبد مخلصا له دینی تم فرما دیو جے ہوں تے خالص کر گئے چھڑی اللہ تعالی ہی کی عبادت کروں فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين پھر تم اس نے چھوڑ گئے جس کی چاہیں عبادت کر لیو پھر تم فرما دیو بے شک اصلی نسان کرن اللہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے تیارے اپنے آپ تے اپنا کارالا نقصان مسک چھوڑیا سنو یہی صاف صاف نقصان ہے لہم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون انہا واسطہ ہے انہا کے اوپر بھی آگ کی چھانویں گی تو انہا کے ہیٹ بھی آگ کی چھانویں گی یہی وہ چیز ہے جس نے اللہ تعالیٰ اپنا بندہ نہ ڈراوے اے میرے بندیوں تم میرے سے ہی ڈرو والذین اجتنبوا الطاغوت ان يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ تو جڑا لوگ شیطانہ سے بچ گئے رہا کہ وہ انہوں کی عبادت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 وہ پیلی ہو گئی ہے پھر وہ اسنا پکی بنا چھوڑے اس میں یقیناً عقل آرہ واسطہ بڑی نصیحت ہے شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين تو جس آدمی کو سینوں اللہ تعالیٰ نے اسلام وقت تک کھول شوڑی ہوئے وہ اپنا رب کی طرف لو رہے وہ کافر جسو ہو سکے تو بربادی ہے ان واسطے جنہ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد دروں باٹا ہو گیا ہے یہی صاف گمراہی مائیں نزل ثم ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد اللہ تعالیٰ نے مجھ سونی گل نازل فرمائی ہے یعنی اسی کتاب جس کی آیت آپس میں رلتی ملتی ہیں بار بار دہرائی جائیں جس نال انہاں لوکاں کا جسم ور لواندرا چڑھ جائیں جڑا اپنا رب ترے پھر انہاں کا جسم تے انہاں کا دل پھر انہاں کا جسم تے انہاں کا دل اللہ تعالیٰ کا ذکر در نرم ہو جائیں یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ اس نال جس نے چاہے ہدایت دے تو جس نے اللہ گمراہ کر دے اس نے کوئی ہدایت دین والا نہیں افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون تو کیوں آدمی قیامت کے تیڑے اپنا منہ نال سخت عذاب نہ روک تو بہ گو وہ جنتی کے برابر ہو سکے تو اس کا ظالمانہ کیوں جائے گو یہ تم اپنی اس کھٹی کو مزو چکھو جڑی تم کرے میں تھا كذب الذين من من فأتاهم العذاب حيث لا يشعرون انت پہنا لوگ تو نے رسولہ نہ چوٹا کیوں تھو پھر انہوں اتنو عذاب ان پی جتوں خیال بھی نہیں تھو فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دنیا کی زندگی میں زلالت کو مزو چکھائیو اور آخرت کو عذاب تب بہت ہی بڑو ہے افسوس کدھے یہ لوگ سمجھتا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِنَّا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون تمن لوکاں واسطے اس قرآن ما یقینا ہر طرح کی مثال بیان کیے تانجے بے سمجھیں قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون نیش عربی میں قرآن ہے जिसमा ذری ڈنگنی تانجے لوگ پریزگاری اختیار کریں ضرب اللہ مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام آدمی کی جس میں مجھ سارا مال کنگی سانج میں زدہ زدی بھی تو ایک عیسا غلام کی کی کی جڑو ایک آدمی ملکیت میں بے کیوں ان دعا کی حالت برابر ہو سکے ساری صفت اللہ تعالیٰ کی ہیں ور مجھ لوگ جانتا ہی نہیں انکا میتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تونے میں انتقال فرمانو ہے تو یقیناً انہوں نے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 يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين إن واسطة إن رب كل وہ سب کچھ ہے جڑو بے چاہے گا نیکو کاراں گی یہی جزا ہے أليس الله بكاف عبده ويخرفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد کیوں اللہ تعالیٰ اپنا بندہ وقت ہے سدو نہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تونا انہ تے ڈرامے جڑا اس نے علاوہ ہیں تو جسنا اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا ہے اس نے کوئی ہدایت نہیں دین آلو نہیں وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ بِانْتِقَابٍ تو جس نے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا اس نے کوئی گمراہ کرنا لو نہیں کیوں اللہ تعالیٰ زبردست تو سزا دینا لو نہیں وَلَئِن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون جے قدر تم انہوں نے پوچھیں جے اسمان تے زمین کس نے پیدا کیا ہے یہ ضرور کہیں گا اللہ تعالیٰ نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو اللہ دسو ہاں جنا تم اللہ تعالیٰ نے چھوڑ گئے عبادت کریں جے کدے اللہ تعالیٰ منہ کا تکلیف دینی چاہے تو کیوں وہ تکلیف نہ دور کر سکے یا جے وہ میرا نال مہربانی کرنی چاہے تا وہ اس کی رحمت نہ ڈک سکے تم فرما دیو منہ اللہ تعالیٰ اس دو ہے پروسو کرن آلانا اس سے بر پروسو کرنا چاہیے قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون تم فرما دیو اے میری قوم جو لوکو تم اپنی جگہ کم کر کرو ہوں ہی اپنی جگہ کر رہے ہوں پھر تونہ تاولا ہی پتو لگ جائے گو جے کس پر وہ عذاب آوے گو من یأتیه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم تم فرما اے میری قوم لوگ تم اپنی جگہ کم کرتا رہو ہوں ہی اپنی جگہ کر رہی ہوں پھر ہی پتہ لگ جائے گا جے کس ور وہ عذاب آوے وہ جڑو اسنا ذلیل کر شڑے وہ تے کس ور صدا رین علو عذاب آپ وہ إنا أنزلنا, إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں واسطے تھاراور یقین ان برحق کتاب نازل کر دیتی ہے ان جڑو ہدایت پر آوے گو وہ اپنا ہی فائدہ واسطے آوے گو تو جڑو گمراہ ہو جائے گو وہ یقین اپنی نقصان کرے گو تو تم انہ کا ذمہ وار نہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله تعالى روحنا انہی موت کے اللہ تعالیٰ روحانا ان کی موت کے بلے تو کی موت نہیں آئی کی نیند کے وقت قبضہ میں لے لیا پھر جس پر اس نے موت کو فیصلو کر گئے اس نے تو روک لیا اور دوجی روحانا ایک متیا وقت تھوڑی چھوڑ دیا بلا شبہ اس میں سوچن سمجھن واسطے بڑی نشانی ہے دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون کیوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سفارشی من لیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو کیوں تمہیں انہوں نے کسی چیز کو اختیار ہی نہ وے تو نہ ہی انہوں نے عقل وے قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون تم فرما دیو سفارش تساری اللہ تعالیٰ ہی گئے اختیار ماں ہے سارا اسمانہ تے زمین کی بادشاہی اس سے گی ہے پھر تم اس سے گی بارگاہ میں پیش کیا جائیں گا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو جس ملے ایک اقرا اللہ تعالیٰ کو ذکر کیو جائے تو ان لوگوں کا دل نفرت نال کڑن لگ جائیں جڑا آخرت نہ نہیں منتا تو جس ویلے اللہ تعالیٰ تے سوا اوروں کو بھی ذکر کی ہو جائے اس ویلے یہ تدے ہی خوش ہون لگ جائیں قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو اے اللہ اے اسمانا تے زمین کا پیدا کرنا لیا اے اولے تے باندے سب کئی نہ جاننا لیا تو ہی اپنا بندہ کا بشکار انہ گلنہ میں فیصلو کرے گو جنہ میں بھی اختلاف کر رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ما ما في الأرض جميعا ومثله معه به من من سوء العذاب يوم القيامة لهم الله لم يكونوا يحتسبون تجھے قدر جی کولا ہے وہ سب کچھ جڑو روئے زمین ہے تو اس کے ناگ اتنی اور بھی تاں بھی قیامت کے تیڑے بدترین عذاب سے بچن واسطے یو سب کچھ فدیہ میں دے دیں گا تو انہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی طرفوں وہ چیز باندھے آ جائے گی جس کو انہوں خیال بھی نہیں ہو سے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو انہوں کی کھٹیاں وہ پہڑوں نتیجوں ان کے سامنے آ جائے گو تو جس عذاب کو بھی مخول بڑھانے میں تھا وہ انہوں نے کہ رام لے لیا گو فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ لَا يَعْلَمُونَ تو جس کڑی انسان ور کا مصیبت آوے وہ ہمارے آگے دعا کرے پھر جد ہم اسنا اپنی طرفوں کا نعمت عطا فرما دیا جی تو منا میرا علم کی وجہ تے لبھی ہے نہیں بلکہ یا تے ازمائش ہے مجھ لوگ جانتا ہی نہیں قد الذين من قبلهم فما عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ان لوکاں نے بھی یہی گل کہی تھی جڑا انہاں تے پہلا تھا پھر انہاں کی کھٹی بھی انہاں کا کچھ کم نہیں آئی فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين تو انہا ہی کھٹی کا پیڑا نتیجہ انہا ور آ پیا تو جڑا لوگ انہا بچوں ظالم میں انہا ور انہا کا عملہ وہ وبال پین ہی آلو ہے تو وہ مارا قابو تھے باہر نہیں نگل سکتا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون کیوں کیوں تو انہوں نے پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جس وقت چاہے روزی کھلی کر دیا ہے تو وہی جس وقت چاہے تنگی کر دیا ہے یقیناً اس میں ایمان اعلیٰ واقع بڑی نشانی ہے قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله إن يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو او میرے او بندیو جنہوں نے اپنا اوپر بادو ہے تم اللہ تعالیٰ کی رحمت نامید نہ ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تے سارا ہی گناہ معاف کر دیے واقعی وہ بڑو بخشن مجھ مہربان ہے إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون تو تم اپنا رب در متوجہ ہو جاؤ تو اس کا فرما بردار بن جاؤ اس تو پہنا جے تھارا ور عذاب آپ ہوئے پھر کدے تے تھاری مدد بھی نہ ہوئے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون تو اس بہترین چیز پر چلو جڑی تھارا رب کی طرفوں نازل ہوئی ہے اس تو پہلا جے تھارا پر چان چکی عذاب آپ ہوئے تو توڑا پتو بھی نہ لگے تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين کلے اسی گل نہ وے کہ کوئی آدمی کہن لگے اوہو اس کو تائیب اور افسوس جیڑی میں اللہ تعالیٰ کا حکم کی تہوں مخول بنان عالم آئی رہو أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين یا کوئی یوں کہنے لگے کہ جے اللہ تعالیٰ نے منا ہدایت دیتی ہوئی آ تاؤں ہوں ہی متقیوں میں شامل ہو جاتو أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين یا کوئی شخص عذاب نہ تک گئے یوں کہ جے جی ہوں ایک واری فی دنیا میں جا سکتو تا ہوں نیکو کارا میں ہو جاتو بلا قد جائے جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين اللہ تعالیٰ فرما دا گو آہو کیوں نہیں تیرا کول ہے تو میری آیت پوچھ گئی تھی پھر تین انہوں نے چوٹھی کیوں تو تو بڑو بن گیو اور تو کافروں میں شامل رہو ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين تو جنہ لوکاں نے پلہ تے بنا گئے اللہ تعالیٰ پر کوڑ ماریا تم قیامت کے تیڑے دیکھیں گا کہ انہوں کا منہ کالا ہوگا واویں گا کیوں تکبر کرن آلاں کو ٹھکانوں جہنم میں نہیں ہے وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو جنہ لوگوں نے پریزگاری اختیار کی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہوں کی کامیابی کی وجہ سے نجات دے دیا گو انہوں ورنہ تک کہے پریشانی آوے گی تو نہ ہی بے غمگین میں گا اللہ خالق کل شیئن کل شیئن وکیل اللہ تعالیٰ ہر چیز نہ پیدا کرنا لو ہے تو وہ ہر ایک چیز وہ نگبان ہے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون اسمانا کی تو زمین کی کنجی اس سے کا قبضہ میں تو جڑا لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتانا نہیں منتا وہی نقصان مرے گا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایوہ الجاہلون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو او جاہلو کیوں تم منا اللہ تعالیٰ تے سوا کسی اور کی عبادت کرنے واسطے کی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارے دروی تو تھارا تے پہلا نبی در بھی بس یہی وحی کی گئی ہے کہ تم تم جے نے شرک کی تاں تھارا سارا کیا کرایا عمل برباد ہو جائے گا تو تم ضرور نقصان میں جا پوئیں گا اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر وہ ہاتھ ہو قیامت کے تھیڑا ساری زمین اس کی مٹھی میں گی تو سارا آسمان اس کا سجا آسمان پلیٹیاں گا وہ پاک ہے تو اس کی ذات ان کا شرک تھے مجھ اچھی ہے ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون تسور ما فوق ما جائے گی پھر جڑا اسمانہ مائیں تے جڑا زمین میں سارا غش کھا گئے ٹھیک ہوئے گا ور جسنا اللہ تعالیٰ چاہے پھر اس میں دوجی باری پھوکی ہو جائے گا تو وہ چٹ کھلا ہو گئے دیکھن لگ جائیں گا وَأَشْرَغَدِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوْضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بالحق وهم لا يظلمون تو زمین اپنا رب کا نور نال روشن ہو جائے گی تو عمال نامہ آنگے رکھ دیتا جائیں گا تو پیغمبر تو دوجہ گواہ حاضر کیا جائیں گا تو لوگوں کا بشکار ٹھیک ٹھیک انصاف نال نمیڑو ہو جائے گا تو انہوں پر ظلم ذریع بھی نہیں ہو سیں ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون تو ہر ایک شخص نہ اس کا عملہ کو پورو پورو بدلو دے دیتو جائے گو تو یہ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ نہ اس کی پوری خبر ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين تو کافر لوگ تولی تولی بنا گئے جنم در کھدیا جائیں گا یہ تولی کہ جس ویلے بھی اس کو لے پج جائیں گا اس کا دروازہ کھول دیتا جائیں گا تو انہوں نے دوزخ کا چوکی دار کہیں گا کیوں تھارا کھول ہے تھارا بھی چوئی پیغمبر نہیں آیا تھا جڑا تونہ تھارا رب کی آیت پڑھ پڑھ کے سنامے میں تھا تو وہ تونا اس تیارا کا پیش آنتے دیں ڈرامے میں تھا وہ کہیں گا آہو کیوں نہیں ور کافروں ور عذاب کی گل پوری ہو گئے رہ گی قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتكبرين دیکھے گا آہو کیوں نہیں ور کافر ور عذاب کی گل پوری ہو گئے رہی کیوں جائے وہ جہنم کا دروازہ تے اندر بڑھ جاؤ تو انہیں صدا اتے ہی رہنو ہیں تے تکبر کرن آلا ہو کتنوں ہی پیڑو ٹھکانو ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال وقال لهم اچھا ادھر تم سدخرو ہے قیدی تو جڑا لوگ اپنا رب سے ڈرے تھا وہ جماعت جماعت کر گئے جنت در تویا جا ایت توڑی کے جس میں لے اس کو لے پج آویں گا تو اس کا دروازہ کھول دیتا جائیں گا اس لے اس کا چوکیدار انہوں نے کہیں گا تھارا بر سلام وے تم بڑا چنگا ریا ان تم صدا رہن واسطے اس میں چلے آجو وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة الجنه حيث نشاء فنعم أجر العاملين تذكرنا ساری صفت اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے آنا اپنو وعدو سچو کر دسیو تو جس نے ہم اس زمین کا وارث بنا چھوڑیا کہ ہم اس جنت ماں جت چاہوں اتران تو عمل کرن آلنگو کتنو چنگو عجر ہے وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين تتم فرشتنا تتم فرشتنا عرش گیا سے پسیں کیرو ماریا وا دیکھیں گا وے اپنا رب گی تسبیت حمد کرتا ہوئیں گا تے لوکم انصاف نال نمیڑو کر دیتو جائے گو تو کہہ دیتو جائے گو جس ساری صفت اللہ تعالیٰ ہی ہیں جڑو سارا جہانہ وہ پالنہار ہے صدق اللہ العظیم